پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے ناظرین گرامی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں ہماری ہم سب کی A R Y Q T V کی خوشبختی ہے کہ اس وقت لائن پر موجود ہیں قبل عالم حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب مدض اللہ العالی السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید خیریت سے جناب الحمدللہ عید میلاد النبی آپ کو بہت مبارک ہو ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہل کر کے جناب آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت بہت مبارک ہے بڑی نماز آپ کو جو جناب قاضی صاحب کو میرے علی صاحب کو آپ کے جتنے جانے والے ہیں جتنے آپ کا سانس ہے پوری پاکستان کو سارے عالم اسلام کو بلکہ سب کے اوپر کرم ہو گیا سب اس کرم کے سب کے اس پہنچے کر رہے ہیں جناب الحمدللہ بہت بہت مبارک ہے جناب جی حضور کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب رب کا اس پر جس جس قدر شکر کرے ہمیں اتنے بڑے نام سے نوازا ایسا احسان کیا کریم نے ایسا احسان کیا اتنے بڑے اعظم سے نوازا کہ وہ جو الگ کے میں ہے یہ آسان کرنے کے بعد وہ بھی جو اعظم نہ رہ سکا اس نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہم اپنے رب کا اس پر جس قدر شکر ادا کریں کام ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بڑے کرم سے نوازا اتنے بڑے احسان سے نوازا کہ بڑے بڑے نبی رسول اس کی خدمت میں اس کے امیر عرض کرتے رہے سے یہ نبوت کا پاس دے دے ہمیں اپنے عظیم علیہ السلام کو سلام آدھی ہی بنا دے رحمت کے منہ سے شکر ادا کرے کس قدر اس نے کرم سے نوازا کتنا بڑا انعام کیا کتنے بڑے آسان سے نوازا کہا جاتا شاہجہاں کا کے اوپر دارو مدار ہے نہ میں تھا نہ آپ تھے نہ ہمارے ماں باپ اجداد تھے لیکن یہ خوبصورت نسبت یہ عرفہ والا نسبت یہ عرفہ والا انعام کہ ہم ابھی آئے نہ تھے ہمارا وجود نہ تھا بندہ بات ہے بالغ ہوتا ہے عوام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ اچھا یا برا یہ اعلیٰ ترین نسبت ہمیں ایسی نصیب ہوئی کہ ہمارا وجود نہ تھا ہمارے رب نے فرمایا کہ تم چنی ہوئی ہو کیسے شکر ادا کر کہاں سے ایسے سال لائے کہ اپنے قریب رب کا شکر ادا کرے اور شکر شکر اور شکر ہمارے کا ہمارے تیرے ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو بھی کریم اور ہمارے پر اتنا بڑا کرم کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما اور سمت کو چاہیے کہ خوبصورت ماہ مبارک میں خوبصورت طریقے سے جس قدر ہو سکے جیسے ہو سکے اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت محافل پاک کر انعقاد کرے آپ علیہ السلام السلام کی خوبصورت تعلیمات کو جگہ جگہ جی۔ پتہ لگے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام میرے شہر کامل آپ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کے شیخ کی یاد نہ جائے آپ فرماتے میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ کی یاد نہ حضرت قبلہ A R Y Q T V جو ہے مرحبا یا مصطفیٰ کے نام سے یہ نشیات جو ہے ماہ ربیع نور ماہ ربیع اول کی پیش کر رہا ہے A R Y Q T V کی ان خدمات کو اور حاجی عبدالروف صاحب کی اس جذبہ عشق رسول کو کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جناب حسان صاحب جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں جن کا نام ہی میں نے حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا یہ جب آپ سے بات ہیں جتنی آپ ان کو عزت دیتے ہیں جس انداز سے یہ آپ کا ذکر کرتے ہیں جتنی محبت ہے یہ تو خیر میں میرے پر یہ سازن ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق ہے اس لیے یہ سوال بدلنا حاجی صاحب آپ لوگ آپ کا چینل کس انداز سے فروغ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحرک ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم کے ساتھ آپ سب کو ڈھیر و رحم کو ساتھ نوازے اور سب کو چاہیے کہ اس چینل دیکھے ہر گھر میں یہ چینل دیکھا جائے کہ اس کی وجہ سے وہ نور روشنی پھیلے گی کہ تمام بلائے دفاؤں کی بالکل بہت بہت نوازش بڑی کرم نوازی آپ کی بڑی بندہ پروری کہ آپ نے آپ نے دلواز سے نوازا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عیدگاہ شریف کے وہ وہ شخصیت کہ جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں آنکھیں بیتاب رہتی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے حضرت قبلۂ عالم پیر نقیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گرامی آج حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے حضرت آپ سے کلام تو بہت کم سنا لیکن آپ کی موجودگی ہمارے لیے ہمارا اتنا حوصلہ بڑھاتی رہی کہ اتنے اعلیٰ اور اتنے عرفہ شخصیات سے بات بھی ہوئی اور آپ کی توسط سے آپ کی یہاں موجودگی کی برکت سے الحمدللہ اتنے کلمات ہمیں سننے کو ملے ناظرین گرامی جشن ملاد مصطفیٰ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر امتی کو یہ چاہیے کہ اپنی غلامی کا حق ادا کرے ہر امتی کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجائیں اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں اور چراغاں کریں اور سجائیں جس قدر خوشی منا سکتے ہیں منائیں کیونکہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے عطا فرمائی کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں جتنے سجدے کیے جائیں جتنا شکر بجا لایا جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے کیونکہ آقا کی کہ دم قدم سے ہی تو یہ ساری دنیا اور آخرت کی ہماری خوشیاں ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام ہی سے تو ہماری شفاعت کی جو امید ہے وہ وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دردوں کے ان سلاموں کے صدقے میں حضور علیہ السلاۃ السلام کی ہمیں شفاعت عظمہ نصیب فرمائے ناظرین گرامی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے آخر میں کلام پیش کریں گے حضرت صاحب زادہ حسان حسیب الرحمان صاحب مدد اللہ علی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور حضرت صاحب کلام پیش کریں کمال ہی بلغ اولاد کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جنی اوک سال ہی سن جی سلو الحای سلو الو آپ کے نام بیجا پیدا نہ بسیک جا تو جا پا کرو آپ کے نام و ا صلو عليه و Hey, Radhi. ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہی میرا ذوق جنون ہے یہی میرے عشق کا راز ہے یہی میرا ذوق جنون ہے یہی میرا ذوق جنون ہے یہی میرا ذوق جنون ہے یہی میرے عشق کا راز ہے کی یاد میں میرا آپ کی یاد میں میرا جھوم آپ کی یاد میں میرا جھومنا میرا حج ہے میری نماز ہے نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں الجھ میں کدے کی خبر نہیں نہیں آپ کے نام نے وہ دیا آپ کے نام نے کون دیا آپ کے نام نے کون دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا آپ کے نام نے وہ دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا نہ کہو کہ آقا یہاں علیہ یہ کہو ہے کل جہان کی وہ جان ہے کل جہان کی وہ جان ہے ہر غلام کی وہ جان ہے کل جہان کی جہان ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیرے لب پہ جو میں خوش جلیل ہے کبھی ہم رب جلیل ہے کبھی ہمیں رب جلیل ہے کبھی نعت پاک رسول ہے کبھی ہم رب جلیل ہے کبھی نعت پاک رسول ہے